السلام علیکم جناب السلام جی وہ جناب عمر صدیق صاحب سے تو رابطہ نہیں ہو رہا فون بن جا رہا ہے ان کا اور زبیر رئی صاحب جو ہے ان سے بات کی تو وہ تو علم اتنا رکھتے ہیں کہ وہ نو اور شخص کلی اور جزی کا فرق نہیں جانتے جبکہ شیخ الاسلام صاحب تو یہ ساری باتیں چھیڑ رہے ہیں اور وہ شیخ الاسلام صاحب کہتے ہیں کہ کلام جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال حوادث بھی ہے اور کائنات جو ہے یہ عالم جو ہے اس کو نو حادث بن نو حادث بن شخص کہو حادث بن نو نہ کہو اب ظاہر بات ہے کہ نو اور شخص کلی جزی کا فرق جانے گیے تو یہ بات سمجھ آئے گی ان کے بعد یہ محل حوادث جو کہہ رہے ہیں تو محل حادث اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے اب اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ میں مخلوق داخل ہے وہ محل حوادث ہے اور پھر یہ نو اور پھر ایک اور خرابی لازم آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کو اگر حادث بال بالاشخاص کہتے ہیں بلاحاد کہتے ہیں تو کلام الہی جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے یہ تو شخص بنے گا اس کے نو کا جب شخص ہے تو یہ حادث ہو جائے گا پھر تو خال کے قرآن کا قیدا ہو گیا جی جی جی گا ہم رات کا کر رہے ہیں جب سے آپ سے نمبر لیا ہے نا اس وقت سے کر رہے ہیں ابھی تک نہیں ملا ان کا نمبر آپ ہی مہربانی فرمائے کیونکہ ہم تو آپ کے ہی علم کے ماننے والے ہیں آپ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں کتب پر کام کر رہا ہوں بات کرنا ختم ہے اور بخاری پر کام ہو رہا ہے اچھا یہ میں نے لائبریری میں جانا میں نے سب کچھ یہ کام کیا بیچ سے میں رابطہ کرتا ہوں اچھا آپ کو بتلاتا ہوں ہاں، یہ ویسے سوال آپ کو سمجھ تو آ گئے ہوں گے نا میرے ہاں مہربانی تو وہ آپ وہ صدیق صاحب سے رابطہ کر کے ہمیں بتا دیں